ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستر